السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 514 یہ بھی 2 ان 1 سبق ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر احا کا ظ ظ ظ ظ ظالمنظلوم رجول رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسر حو كان مظلوما مظولومر عید كان ظالما قال كيف کئی قال تحجزه جز او تم من الظلم فالس رو الحدیث روا الباری ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کیا کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں گا کیونکہ مظلوم ہے یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو کیوں کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے یہ بخاری شریف میں ہے دوسری روایت یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ حدیث ابو داود میں ہے اب ایک بات کا خیال رکھنا کوئی ظالم ہو آپ اس کی مدد کرنے جائیں گے یعنی اس کو روکنے جائیں گے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ وہ آپ پر بھی ظلم کرے گا اتنا ذہن میں رکھنا اگر سمجھدار آدمی ہے تو آپ کی بات سن لے گا اور اگر سمجھدار آدمی نہیں ہے تو وہ آپ کی بات سنے گا نہیں بلکہ آپ کا بھی لسٹ نام لسٹ میں نام لکھ لے گا وہ اس لیے ایسے آدمی کے لیے آسان مدد یہ ہے بھائی اچھا ہے کہ آپ کو اللہ نے وقار دیا ہے اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھائیے فون پر بتا سکتے ہو تو فون پر بتائیے لیکن نہیں کر سکتے تو کم سے کم تنہائی میں اس کے لیے دعا کرو یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی دعا کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہے کہ اللہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے اے اللہ تو اس کو سدھار دے لوگ اس سے بہت پریشان ہیں اللہ تو اس کو سدھار دے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے اب آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل یہ قرآن کی دعا ہے مانگی گئی تھی کہا تھا اللہ ہمارے لیے کافی ہے بہترین کارساز ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت پریشان ہو وہ ہزار مرتبہ اگر حسب اللہ نعم الوکیل پڑھ کر دعا مانگے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ابھی تو آپ تین مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے اور اگر کوئی زیادہ پریشانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ حدیث میں دعا تو ہے قرآن کی لیکن یہ ترتیب حدیث میں نہیں آئی ہے نہ قرآن میں آئی ہے یہ علماء کا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ساری کے ساری حاجات کا اللہ غیب سے تکفل فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوشی کے دن اور خوشی کے راتیں مسلمانوں کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے بلکہ سارے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ خوشی کے دن اور خوشی کے راتیں اللہ مقدر فرمائے آمین آمین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین